لا لا يزال يزال الخير حيا إن في في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها روزے کی حالت میں اگر آنکھوں میں تکلیف کا احساس ہونے لگے اور ڈاکٹر بھی دوائی ڈالنے کا مشورہ دے تو آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا کچھ تھوڑا سا اس میں دو رائے ہیں لیکن راجہ قول یہی ہے کہ روزہ نہیں متاثر ہوگا بعض حضرات کہتے ہیں کہ آپ سے ایک رستہ ہے نیچے بیلے کی طرف جانے کا یعنی حلق میں جانے کا تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے لیکن بیشتر تو کی رائے ہے کہ روزہ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ڈراپ ڈالنے سے رمضان میں بعض اوقات مسواک کرنے سے مسوروں سے خون نکل آتا ہے اس کا ذائقہ حلق تک پہنچ جاتا ہے دیکھیں اگر خون نکل آئے یہ روزے کا بھی یہی مسئلہ ہے اور وضو کا بھی یہی مسئلہ ہے تو اگر خون نکل آئے مسوروں سے اور تو اس کے بعد انسان کو بعض بار محسوس ہوتا ہے وہ اندر چلا گیا تو اگر وہ تھوک پھینک کے باہر اپنی اگر تھوک کے اندر خون غالب ہے خون زیادہ ہے تھوک کم ہے سرخی تھوک کے اوپر غالب ہو گئی ہے تو یہ روزہ ٹوٹ جائے اور اگر تھوک زیادہ ہے خون کم ہے تھوک کے اندر کچھ ڈراپس